السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں تاکہ کہانی سننے کا مزہ بھی تو آئے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہلکی پھلکی ہستی ہساتی کہانی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے گھروں کی کہانی بھی ہوگی یہ شروع کرتے ہیں کہانی کا عنوان ہے ایک عید کا ذکر ہے اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے حماد ظہیر نے آزاد ہوتے ہی شیطان کے چیلے سیدھے ہمارے گھر پہنچ گئے عید کا چاند ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور سارا گھر زور و شور سے کل کی تیاریوں میں مصروف تھا ایسے میں ہمارے چچا زادوں نے آ کر عید کے چاند کے ساتھ ہمارے گھر میں مزید چار چاند لگا دیے اور ہم توقع کر رہے تھے کہ ہماری چاند رات اور عید کی خوشیاں بھی رات دگنی اور دن چگنی ترقی کریں گی ہم سنی ٹیپو عفت اور فوزیاپی ٹیم مکمل تھی اور ہم اپنے ذمے لگائی جانے والی ذمہ داریوں کو بھول بھال کر ادھم مچانے میں مصروف تھے بڑے کچھ ضروری کام نمٹانے کے لیے گھر سے باہر تھے لہٰذا ہم اپنے آپ کو بہت ہی آزاد محسوس کر رہے تھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور بڑے واپس آ گئے تب ہمیں یاد آیا کہ ہمیں استری کرنے کا کام شام ہی کو سونپ دیا گیا تھا اور سختی سے ہدایت تھی کہ کوئی کام رات پر نہیں اٹھا رکھا جائے ہمارے ابا چاند رات کو جلد ہی بتیاں بجھا دیا کرتے تھے اور کسی کو باہر جانے یا شور شرابہ کرنے کی اجازت نہ ہوتی ابھی ہم گھبرا ہی رہے تھے کہ ہم سے پوچھنا ہو جائے کہ سونے پر سہاگا بجلی بھی چلی گئی پہلی زوردار گونجنے والی آواز یہ تھی حمزہ کپڑے استری ہو گئے تھے ہمارے دل کی حرکت تیز ہو گئی ہم نے کسی کے کان میں سرگوشی سے کہا مارے گئے سنی جلدی سے اپنا منہ ہمارے کان کے پاس لا کر بولا فکر نہ کرو میں کسی نہ کسی طرح استری کرا ہی دوں گا تم بس ہاں کر دو ہم بولے لیکن ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہوگا اگر کسی نے چیک کر لیا تو وہ بولا اندھیرا ہوگا آرسی اندھیرا کون دیکھ سکے گا غرض بڑی مشکلوں سے ہم نے ہاں کی ٹھیک ہے بس پھپھو کو دوا کھلا دو اور سب بچے سونے کے لیے لیٹ جاؤ یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی پھپھو کو ہم نے نیند کی دوا کھلائی تو انہوں نے احتیاطاً ہم سے صبح کھائی جانے والی بلڈ پریشر کی دوا بھی لے کر رکھ لی کہ صبح ہماری غیر موجودگی یا مصروفیت کی صورت میں کوئی مشکل نہ ہو بظاہر ہم سب سونے کے لیے لیٹے لیکن دراصل انتظار یہ تھا کہ باقی لوگ سوئیں تو ہم جاگیں پروگرام یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جلدی جلدی کپڑے سری کرائے جائیں گے اور پھر چھت پر جا کر ڈھیروں باتیں کریں گے پھپھو کے خراٹے سنائی دیے نہ ہی بجلی آئی آخر خطرہ مول لینے ہی کا فیصلہ ہوا پھپ پھوپ بیچ دالان میں سوتی تھیں بیرونی دروازہ اور چھت کی سیڑھیاں دونوں یہیں سے تھیں بلی کی طرح دبے پاؤں پھونک کر قدم رکھتے ہم سبھی خیریت سے چھت پر پہنچ گئے اب کیا ہوگا لائٹ تو آ ہی نہیں رہی ہم نے روتی صورت بنائی پورا علاقہ اندھیرا پڑا ہے ورنہ کسی اور کے ہاں جا کر کاروائی ہو سکتی تھی سنی نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ارے تمہارے دوست کے پاس کوئلے والی استری ہے نا جو اس کی دادی استعمال کرتی تھیں فوزی آپی چمک کر بولی ہاں ہاں جاوید کے پاس ہے کوئلے سے چلنے والی استری ہم نے چٹکی بجائی استری بھلا کوئلے سے کیسے چلتی ہے عفت نے حیرت سے پوچھا کوئلے سے بڑی بڑی ملیں اور لمبی لمبی ٹرینیں چلتی ہیں تو یہ تو کیا چیز ہے ٹیپو نے اپنی معلومات جھاڑی چلو بس جلدی کرو وقت نہیں ہے سنی نے کہا تو ہم اور ٹیپو جلدی سے جاوید سے استری لینے چل دیے جب ہم واپس آ رہے تھے تو اوپر سے فوزی آپی اور سنی وغیرہ کی چہمے گوئیاں سنائی دے رہی تھیں یہ لوگ استری کو اتنی بڑی سی کڑاہی میں رکھ کر کیوں لا رہے ہیں شاید اس میں اور بھی کوئی وزنی سامان رکھا ہو ان دونوں سے مل کر بھی کڑاہی نہیں اٹھ رہی میں ابھی جا کر ان کی خبر لیتا ہوں ہم یہاں استری کا انتظار کر رہے تھے کر رہے ہیں اور یہ جلیبیاں بنانے اور تلنے کا سامان لے کر آ رہے ہیں جب ہمارے اور ٹیپو کے ساتھ سنی بھی منہ لٹکائے اوپر پہنچا تو عفت چہکی ہم تو جلیبیوں کے ساتھ سموسے بھی تلیں گے یہ استری ہے اور صرف استری ہی ہے یعنی کہ یہ سارا کچھ صرف ایک استری ہے ٹیپو نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا مطلب یہ کہ جو کچھ ہم تینوں سیڑھیوں سے اٹھا کر اوپر چھت پر لائے تھے وہ سارا کچھ استری تھا اس سے استری کرے گا کون فوزی آپی کا منہ کھولا گا کھلا رہ گیا سب مل کر کریں گے اتحاد میں برکت ہے لیکن پہلے تو اس میں کوئلے ڈالنے کا مسئلہ ہے کوئلے کہاں سے آئے ہیں سنی نے کہا میں نے نیچے دیکھی تھی کوئلوں کی تھیلی عفت نے بتایا تو سنی نیچے چلا گیا میں مکمل کام کرنے کا عادی ہوں سنی نے واپس آ کر بتایا نہ صرف کوئلے بلکہ ماچس تیل اور سلگانے کے لیے ایک تسلا بھی لیتا آیا ہوں تسلا کیسے ملا تمہیں فوزی آپی نے پوچھا سامنے ہی گندے برتنوں کے ساتھ رکھا تھا میں نے اس کا گندا پانی پھینکا اور دھو کر لے آیا چلو پہلے تو کوئلہ جلائیں ٹیپو نے کہا اور ہم سب نے ایک اور مشکل بلکہ ناممکن کام کا آغاز کیا ہوا تیز تھی اور ہم کوئلے تیل کی موجودگی میں ایک آدھ منٹ جلتے اور پھر بجھ جاتے آخر فوزی آپ ہی جھلا کر بولی بھاڑ میں ڈالو کوئلوں کو یہ استری ایسی ہے کہ اس کے نیچے انسان آ جائے تو وہ بھی پریس ہو جائے کپڑے والا کیا چیز ہیں غرض ٹیپو تسلا اور کوئلے نیچے رکھایا اور ہم نے بار سنگھ اور غبار جنگ کی طرح استری کا کام نمٹایا ٹیپو نے آ کر بتایا کہ پھپھو جاگ رہی ہیں وہ ان کے سامنے سے تو نہیں گزر سکتا تھا لہٰذا ان کے تخت کے نیچے ہی تسلا دبایا ہے صورت حال سنگین ہو گئی نہ جانے نیند کی دوا نے کیوں اثر نہیں کیا استری کو لے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا بڑی مشکل سے استری شدہ کپڑے سب کو بانٹے گئے اور باری باری نیچے کا سفر شروع ہوا رپورٹ دینے کے لیے باورچی خانہ منتخب ہوا ہم لوگوں میں اور کوئی صلاحیت ہو نہ ہو یہ تھی کہ پنجوں کے بل اس خاموشی سے چلتے تھے کہ سانس تک روک لیا کرتے تھے سو سبھی کامیابی سے باورچی خانے میں پہنچے کچھ کھانے کو ہے عفت نے پوچھا دیکھنا پڑے گا دیکھنے پر ایک دیگچی کے اندر سے سوئیاں برامد ہوئیں پھر تو سبھی کی بھوک چمک اٹھی اندھیرے میں پتہ تو چل نہیں رہا تھا ہم سب تھوڑی سی نکالتے گئے اور کھاتے گئے پیٹ بھرنے کے بعد بقیہ سارے پروگرام منسوخ کر کے ہم نے سیدھا بستروں کا رخ کیا عید کا آغاز ابا کی گجدار آواز سے ہوا جس سے ہماری آنکھ کھلی وہ درزی کو کوس رہے تھے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس نے ان کی شلوار تنگ اور چھوٹی سی دی ہے کچھ ہی دیر بعد چچا کو ایک بڑی سی شلوار بڑی مشکل سے سنبھالتا دیکھ کر ہمارا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا اوہ ہم نے رات اندھیرے اور پریشانی میں شلواریں ہی بدل دی تھیں ہمیں اپنی عید یہیں سے کچھ پھیکی پھیکی معلوم ہوئی پھپھو نے کہا ذرا مجھے ایک پہلا پانی دے جاؤ میں بلڈ پریشر کی دو گولیاں کھا لوں ہم پانی لے کر گئے اور یہ دیکھ کر ہماری روح فنا ہو گئی کہ رات ہم نے نیند کی ایک گولی کی بجائے انہیں بلڈ پریشر کی گولی کھلا دی تھی اور اب وہ جھٹ پٹ نیند کی دو گولیاں بلڈ پریشر کی سمجھ کر نکل گئیں نہ جانے کیا بات ہے رات نیند کی دوا نے اثر ہی نہیں کیا اور بستر تو ایسا گرم ہو رہا تھا جیسے تندور ہم روتی آوازیں بولے دیکھیں ساری رات جاگی ہیں آپ تو شاید اب نیند آ جائے آپ کو اے بتاؤ یہ عید کا دن ایک مرتبہ آتا ہے کون بے ہے جس میں سوئے انہوں نے کہا اور بڑی سی جمائی لی پھر حیرت سے سوچنے لگی یہ کیا ہوا فوزی آپی نے سارے رمضان کھانے پکانے کی مشق کی تھی اور آج کے دن باورچی خانہ انہوں نے سنبھالنا تھا فوزی بیٹی سارے بڑوں کو سوئیاں چکھاؤ لیکن ذرا خیال سے نکالنا عید کے دن اور کچھ ہو نہ ہو مہمانوں کے لیے سوئیاں ضرور موجود ہونی چاہیے فوزی آپی کو سوئیاں نکالنے میں کافی دیر ہو گئی تو ہم اور سنی ان کی خیریت پوچھنے باورچی خانے پہنچے ان کا منہ لٹکا ہوا تھا وجہ پوچھنے پر انہوں نے تقریباً خالی دیگچی ہمیں دکھائی تو ہم حیران رہ گئے ہم نے تو تھوڑی سی کھائی تھی سب نے ہی تھوڑی سی کھائی تھی اب دیکھو اتحاد میں برکت وہ جل کر رہ گئی سنی نے مشورہ دیا کہ فی الحال پونچھ پانچ کر ایک آدھ پیالہ تو نکالا جائے پھر دیکھی جائے گی اپنے پیالے میں آدھا یا ایک چمچ سوئیاں دیکھ کر ابا بولے بیگم ہماری بیٹی کنجوس تو نہیں ہے لیکن کفایت شوار بہت ہے پھپو جو تقریباً اونگ رہی تھی بڑی مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر بولیں ہم زیادہ میٹھا نہیں کھا سکتے ہمارے لیے تو دہی بڑے بنواؤ تسلے میں ماش کا آٹا بھیگا ہوگا اسے پھینٹ کر دہی بڑے بنا لو اوہ نہیں سنی سر پکڑ کر رہ گیا جو گندا پانی رات اس نے بیسن میں بہا دیا تھا اس کی حقیقت اب کھلی ہم تینوں لڑکے بیٹھے ابھی افسوس کر ہی رہے تھے کہ عفت پیغام لے کر آئی تسلا تو بھجوا دیں اندر ہم نے سنی کو اور اس نے ٹیپو کو دیکھا ٹیپو کی نظریں پھپو کے تخت کے نیچے گڑی تھیں پھپو تو چلو جاگنے کی اور آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش میں مصروف تھیں لیکن امی اور ابا کی موجودگی میں تسلے نکالنے کا تصور بھی نہ تھا ایک ایک لمحہ پہاڑ بن کر ٹوٹ رہا تھا ابا کو اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا لیکن تھوڑی سوئیاں کھانے کے بعد وہ دہی بڑوں کا انتظار کر رہے تھے جب کہ دہی بڑے خود بننے کے لیے تسلے کا انتظار کر رہے تھے آخر ابا ہی نے ہمت کی میں ذرا اپنے دوستوں سے مل کر آتا ہوں ان کے باہر نکلتے ہی ٹیپو تخت کے نیچے گھسا اور پھر اس کی گھٹی گھٹی چیخ کی آواز آئی آ وہ کوئلے جو کل رات جلنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے اس وقت سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے تھے اور ٹیپو بیچارے کا ہاتھ جلا چکے تھے پھپو نے ٹھیک ہی کہا تھا رات بستر ایسا گرم ہو رہا تھا جیسے تندور دروازے پر کھٹ پٹ کی آواز سن کر سنی نے بہت ہمت کی ایک رومال سے تسلا پکڑ کر باورچی خانے کی طرف بھاگا ٹیپو کا صرف سر ہی باہر نکلا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ابا اپنے ایک رشتے دار کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں وہ جلدی سے دوبارہ تخت کے نیچے غائب ہو گیا سلام آپا انکل پھپھو کو سلام کر کے آپا ابا کے ساتھ بیٹھ گئے ابا بولے بھائی مہمان آ گیا ہے ذرا سوئیں اور دہی بڑے تو بھجوا دو ہم جلدی سے باورچی خانے پہنچے اور کانفرنس کا آغاز ہوا پھر یہ فیصلہ کیا ٹیپو کو فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اس کی ابھی فوراً کوئی مدد نہیں کی جا سکتی ہزاروں گھروں میں عید کی روز سوئیاں پکتی ہیں لہٰذا ہم کسی نہ کسی دوست کے گھر سے سوئیاں پیدا کریں کچے یا پکے جیسے بھی ہوں دہی بڑے ایجاد کیے جائیں جاوید بہت اچھا دوست ثابت ہوا حیران تو بہت ہوا جب ہم نے اس سے دو پیالے پکی پکائی سوئیاں مانگی لیکن اس نے زیادہ پوچھا نہیں واپس گھر پہنچے تو سمجھ نہ آیا یوں دو پیالہ سوئیاں باہر سے لا کر مہمان کو کیسے پیش کی جائیں پہلے اندر باورچی خانے لے جانا ضروری تھا لیکن یہ بھی چھپ کر کرنا تھا ہم شرماتے ڈگمگاتے کچن پہنچے اور ایک ٹوکری حاصل کی جس میں دو پیالے چھپائے جا سکیں یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا کہ دونوں لڑکیاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑی ہیں پتہ چلا کہ ماش کا آٹا ختم ہو چکا ہے اور بھاری مالیت کی عیدی سے سنی خریدنے گیا ہے ہم ٹوکری لے کر باہر نکلا ہی چاہتے تھے کہ ابا نے روک لیا کہاں چلے میاں وہ بس ذرا یہیں تک ہمارے منہ سے نکلا یہ کوئی نئی جگہ ہے یہیں تک ابھی سنی بھی وہیں گیا ہے یہیں تک ہمارے انکل نے تو ہم سے سوالات جوابات کی لائن لگا دی ادھر گیٹ پر ہمارا دوست آصف آ گیا سدا کا چٹورا اس کی آواز آئی واہ بھائی مہمان نوازی ہو تو ایسی گیٹ پر ہی سوئیاں سجی ہیں آہا کتنے مزے کی ہیں آواز ہی سے لگ رہا تھا کہ سوئیاں کھائی نہیں بلکہ انڈیلی جا رہی ہیں ہم سخت غصے میں تھے اور دل ہی دل میں دل ملا رہے تھے جب کہ انکل یوں مزے سے ہمارا انٹرویو کر رہے تھے جیسے تمہیں دنیا میں فقط ان کو انٹرویو دینے بھیجا گیا ہو خیر انہیں خود ہی کو یہ کام یاد آیا اور وہ عباس کو ساتھ لے کر باہر نکلے ہم نے ٹیپو کو بھی گرین سگنل دے کر باہر نکالا عید کا دن تھا اس لیے آصف کی جان بخشی کی اور خالی پیالے لے کر اسے دروازے ہی سے لوٹایا کچن پہنچ کر ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا فوزی آپی وہاں کھڑی دھڑا دھڑ دہی بڑے تل رہی تھیں اور امی جان ان کے پاس ہی کھڑی تھیں جب کہ سنی ابھی تک ماش کا آٹا لے کر نہیں آیا تھا فوزی آپی انتہائی مہارت سے گیہوں کا آٹا ختم کر چکی تھی امی کا حکم آیا کہ اب تو دن چڑھنے کو آیا ہے روٹیاں بھی پکا لو ہم اور سنی باہر کے چکر لگا چکے تھے چنانچہ اب ٹیپو کا نمبر تھا وہ مزے سے تخت کے نیچے تھا وہ عیدی جس کو خرچ کرنے کے لیے ہم مہینوں کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے تیزی سے خرچ ہوئی جا رہی تھی ایک ڈھیر ساری رقم دے کر ٹیپو کو روانہ کیا گیا تاکہ وہ آٹا لا سکے اور روٹیاں پک جائیں چھپا کر آٹا گوندنے کے لیے بیچاری عفت کو تسلا ڈونگا اور پانی وغیرہ دے کر سٹور میں بٹھا دیا اور آٹے کی بوری کو بے حفاظت دروازے سے سٹور منتقل کرنے کے طریقوں پر غور شروع ہوا مگر ٹیپو پہلے ہی کام خراب کر چکا تھا اسے ابا نے باہر ہی آٹے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا ان دونوں کے گھر آتے ہی ہم سب کی پیشی ہو گئی ہم سب ایک قطار میں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے بات جب کھلنے پر آئی تو گویا موتیوں کی مالا ٹوٹ گئی ایک ایک کر کے سارے ہی موتی نکل نکل کر بکھر گئے ہمیں پتہ تھا کہ ابا بہت سخت ہیں اور اب خیر نہیں جو جو دعائیں یاد آتی جا رہی تھیں پڑھتے جا رہے تھے شاید انہی میں سے کوئی دعا قبول ہو گئی ابا بولے تم لوگ کسی قسم کی نرمی کے مستحق نہیں ہو مستحق تو ہم بھی نہیں تھے پھر بھی آج کے دن خدا نے ہم سب کو معاف کیا اور ہم بخشے بخشائے عید گاہ سے لوٹے تو جاؤ میں نے بھی تم سب کو معاف کیا تم سب بھی بخشے بخشائے ہو گئے تمہارا کوئی جرم نہیں معافی تو ہمیں مل گئی لیکن یہ عید اور آٹے کے بڑے ہم کبھی نہ بھولے جو بعد میں ہم ہی سب کو زبردستی کھلائے گئے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم عید کا دن ہنگامے سے بھرپور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ